حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو یہ دعا کیا کر اللہم سددنی وحدنی یعنی اے اللہ مجھے سیدھا رکھنا اور ہدایت پر قائم رکھنا نیس آپ نے مجھے ریشمی قدیلوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور یہ قدیلے قسی یعنی ریشمی کپڑے سے بنے ہوتے تھے جنہیں عورتیں اپنے خامدوں کے لیے پالان پر رکھنے کی غرض سے بناتے تھیں اور یہ رنگ میں ارجوانی رنگ کی چادروں جیسے ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھتر